ہم جس کو صوفی کہتے ہیں تو بعضوں کا پیسوں کو لالچی ہوتا ہے عرفن صوفی بد اس کو بول دیتے ہیں اس کو بول دیتے ہیں داڑھی والے کو بول دیتے ہیں کیا صوفی کے لیے جدید اشیاء سے دور رہنا ضروری ہے کسی کو سادات باغ کر ہم اس کی صوفیت پر مور لگا دیں نہ اس کا ہم کو اختیار اور کوئی اگر عمدہ لباس پہنتا ہے تو اس کے عمدہ لباس کو دیکھ کر ہم اس کو صوفیت سے خارج کر دیں ایسا کوئی ہم کو اختیار حاصل نہیں ہے صرف رنگین کپڑے پہننے بال بڑا لینے اور حق ہو کے نعرے لگانے والا صوفی نہیں کہلائے گا جو ڈی کرتے رہتے ہے نا لگے دم تو مٹے غم دنیا کماوے کھاوے ہم اس طرح کے بھی تو بیٹھے ہوتے مزارات پر اور عرصوں میں جمع ہوتے اور کش لگاتے رہتے ہیں یہ لوگ صوفی نہیں ہیں بعض نادان لوگ ان کو پہنچا ہوا سمجھتے ہیں یہ ضرور پہنچے ہوئے ہوتے ہیں خدا تک نہیں شیطان تک جو بھی جدید تقاضے ہیں اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو اس کو صوفی بولے گا کون اگر اس کو کہلوانے کی ضرورت ہے صوفی پھر تو واقعی وہ صوفی نہیں ہے صوفی کے لیے اخلاص بھی تو ضروری ہے